لیکن جو سکون کی طرح سے اللہ پاک نے رکھا ہے خاموشی کے ساتھ جو اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں محسوس ہوگا جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے محسوس ہوگا کہ ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور جب باتیں کرنا آ جاتی ہیں جس بندے کو وہ دنیا کی باتیں چھوڑ دیتا ہے اس سے دفعہ تو آپ کو نہیں پڑتا ہی نہیں کرتے اللہ کی تلاش ہندو بھی کرتے ہیں اللہ کی تلاش عیسائی بھی کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں سب اپنے اپنے طور پر اللہ کی تلاش کرتے ہیں کانپور میں کا ایک واقعہ لکھا ہے تقریباً آج سے سات سال پہلے کا کہ ایک پنڈت جی تھے ہندو وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے ایشور کا دیدار ہو جائے اللہ کا دیدار ہو جائے ان کو تلاش کی پر مذاق کرنے والے بھی ایسا کے سر ہوتے ہیں میرے خود سمجھ کے مذاق کرتے ہیں وہ بولے کہ جی آؤ ہم آپ کو رب کا کدار کرا دیتے ہیں ایشور کا کدار کرا دیتے ہیں لیکن یہ کہ رات میں رہیں گے اور سلطان جگہ کے کہنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی چھوڑ کے دیدار کرنے آپ درشن کرنے چار لوگ نماز کیسے کہے انہوں نے میدان کے اندر اس کو لے جا کے چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے نئی نئی تین سو اس کو کوئی جانتا نہیں تھا مارکیٹ کو بہت کم لوگوں کو پتا تھا مسجد کا اور میری جگہ کے اندر آ سے اس کو بٹھا دیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے معافی چلا دی روشنی ہو گئی اس نے آپ بھی کھولو یہ ایشور آ گئے یہ روشنی ایشور کی روشنی ہے اس نے آگے کھولی آگے کھول کے کہنے لگا نہیں یہ ایشور کی روشنی نہیں ہے یہ بھگوان کی روشنی نہیں ہے اللہ کی روشنی نہیں یہ گے کہتے نہیں ہے کہنے لگے کہ بھگوان کی جو روشنی ہوگی

اس کی یہ کوشش رہی ہے اس کی یہ خواہش رہی ہے اس کی یہ تمنا رہی ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں ہم میں بھی ایسے موجود ہوں گے جو دیوار سرکار کی طرف لو لگائے رہتے ہیں ہر وقت اس کی یاد میں دوست رہتے ہیں ان کی بات کی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں اور ایسے واقعات ہمارے ایمانوں میں گزرے اللہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ تمہارا ہے اللہ آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ یہ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے انہیں پر تم اللہ آپ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے زندگی اپنے مقصد کی بنا لے اور چاہے کہتا بھی جائے یہ تو غیر واضح کی بات ہے مناسب بات نہیں اس کا من کر پھر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا پھر ہر چیز میں وہ آپ کو اندر ہی نظر آئے گا ہر چیز کے اندر اللہ کا نظر آئے گا بزرگوں کو

یہی قرآن پاک اس مبارک رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا تھا یہ اللہ پاک احسان جتا رہے ہیں کہ تمہیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اگر ملے گا تو اس قرآن پاک کے اندر ملے گا اور اس مبارک رات میں ہم نے اس کو اتارا انسان بھی ایک پر متفق نہیں ہو سکے گا ایک انسان کی متفق نہیں ہو سکے گا اس کے اتنے لکھوں پر مانے نکلتے تو جہاں کتاب کی اللہ پاک نے کتاب والا بھی دیا جس پر تھی وہ بھی ہم کو دیا کہ اس کتاب کا مطلب تم نہیں سمجھ سکو گے کتاب کا مطلب تمہیں یہ گا کو ہم نے تمہارا پیروں پر بنا کے بھیجا ہے تمہارا ندی بنا کر بھیجا ہے یہ تمہیں گا کہ یہ قرآن پاک کیا چیز ہے یہ ہماری کتاب جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ سمجھائے گا تم نے اگر اپنی آپ سے پہچاننے کی کوشش کی تو پھر ایسے ہی پہچانے ہیں جیسے رمضان کی ریف آئے پہلا رمضان تاریخ عالم کا پہلا رمضان نے پاک وسلم فرما کے پہلے تو ہوتا ایسا وہ پرستانا جو شروع میں جب نازل ہوا تو جو گیا رسول شہری ختم وہ شہری انہوں نے آپ یا نہ رہے گی انہوں نے نے اٹھائی لوگوں ابھی جو وقت اس وقت وقت وقت دے مغرب کے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہ نماز کے بعد کچھ آرام اور یہ کوئی سوال کرنا ہوتا یہ کوئی بات پوچھنی ہوتی دریافت طرف وہ بتاتے یا آپ جب کوئی نہ پوچھتا تو آپ کس سے پوچھتے آپ کا یہ معمول عربی جاننے والا بھی اس قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اللہ کے رسول نہ سمجھائے اللہ کے رسول کے سمجھائے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ نے کیا کیا یہ مقصد نہیں ہے اس بات کا کہ تم کھانے کو دیکھتے رہو اور کھانا کھاتے رہو بلکہ دھاگے کھڑے کرتے بھی ہے اس کھانے کو کیوں نمبر ہوتی ہے اخبار کے اوپر اس کو بہت پٹنا کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر ہماری زبان میں جسے بہت پٹنا کہتے ہیں کہ وہ دھاگی نمبر ہوتی ہے اوپر نکل کے داغی کی طرف سے آسمان کے اوپر وہ آخری وقت ہے تو اگر اس طریقے سے اندھیرے میں بیٹھ کر کے آپ کھانا کھاتے رہیں گے اور سویر دھاگا دیکھتے رہیں گے تو معلوم ہوا کہ سورج تو نکلے یا سورج نکلنے قریب ہو گیا دیا کہ یہ پاپ یہ نہیں ہے بچے کے ہے کھانے پینے کے لیے بھائی کھاؤ پیو پیسے بھی دیکھتا ہے آپ کے لیے جتنا کھاؤ کھاؤ دیکھتا ہے روزگار شریف کے اندر حساب نہیں ہوتا اور ہم نے اس کا ٹھیک ٹھاک مطلب لے کر کے اور ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہاتھ رکتا ہی نہیں

نہیں ہوگا تو کہنے لگا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ ہم بھوک لگتی ہے اور اپنی بھوک کے ہم تین حصے کرتے ہیں ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کا آنا جانا فرما دیا زیادہ سے زیادہ تعلق فرما دیا کہ نہ ہو ہو گے تو صحت خراب جائے گی صحت کی زمین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کا تعلق فرما دیا کہ تیسرا کھاؤ کی بھوکے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی

کو حکیم بھیجا تھا وہ آ گیا ہے آؤ گا فرمایا آپ نے کہ ہم بیمار نہیں ہوتے میرے ہاتھی بار نہیں ہوتے کیوں کہ ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب خوب بھوک لگتی ہے اور اس وقت اپنا ہاتھ بھیج لیتے ہیں جب پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہتی ہے میں میری یاد ہے جس قوم میں جس پہل میں یہ دنیا ہوگی وہ کبھی نہیں باقی ہوگا مصفا یہ چالیس سال کی عمر عمر ایک ایسی ہے کہ اس کے اندر مکمل ہو جاتی ہے چالیس سال کی عمر آپ نے مکمل ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیح آگے ہوئی ہے آگے ہوا اسی لیے ہوئی چالیس سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہی جو ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے اپن اپل کو استعمال کرتے وقت اگر سہی کو کام میں لایا جائے بات کے بات تو ہدایت ملے گی اور اگر آپ سے کام لیا اور پڑھ کو ایک طرف کر دیا تو ہدایت نہیں ملے گی بالکل نہیں ملے گی ہدایت ہے ماں باپ سے تو پرانے پاپ پر عمل کرتے ہوئے رہے گی اور پرانے پاپ پر عمل کیسے کیا جائے گا یہ سب امور پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا مرد تو ہم اس کی ایسی تعبیریں کریں گے جیسے کہ ان نے روزے کی تعمیر کر لی صحیح کی تعمیر کر لیے کہ سامنے دھاگا رکھ دیا اور کھاتے رہے تو قرآن پاک بھی ہم اگر اپنی مرضی سے سمجھیں گے اپنی مرضی سے اگر سمجھیں گے تو اجتماعیت ہو ہی نہیں سکتی اجتماعیت ختم ہر ہر ہر آدمی آدمی آدمی کی کی سو برس الگ اپنے آدمی کے مطابق صحیح کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہر آدمی دو دو چار ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی الگ ہو جائے گا اور بالکل باقی نہیں پاک کو سمجھایا اگر گے کیونکہ اللہ ایک فرمایا کہ فرمائی کر یہ یہ یہ یہ فرمایا فرمایا کہ کہ قرآن قرآن قرآن اس اس کے زندگی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا تمہیں تمہیں مطابق گزارنی ہے ہے کہے اور کو ویسے سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارا نبی سمجھاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے تم پر رسول بنا کر بھیجا اس کو سمجھنا چاہیے جو میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے اس سے اگر سمجھیں گے تو یہ پرانا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا اور سکتے چلے جائیں گے یہ شب رجوع قرآن کی شب رجوع قرآن پاک کی شب ہے یہ

عبادت کے برابر ہے خلوص دل سے اگر کوئی عبادت کرے یہ بات خاص طور سے میرے دوست کو سمجھ رہی ہے خاص طور سے یہ دورہ کی صاحب اب چار مہینے کے اندر کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں اسے دل میں ہی مل رہے ان شاء اللہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کو مجھے موقع نہیں ملا مجھے آئس پر جاتا مجھے آئس پر جا کر دکھا نہیں تھی یہاں کا مجھے موقع نہیں ملا پہلا یہی سیکھا تھا میں یہی لوگوں کو سکھا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب کا جھوٹ کا ہم نے تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ یہ کہنے کے سامنے تو بہت بڑا عالم ہے تو وہ سلا تجھے دنیا میں مل گیا میرے لیے کیا رہا ہے وہ بتا اللہ کے لیے اگر لے کر گیا ہوتا تو کیسا لگانا یہ راز تیرے لیے اللہ تعالیٰ کو دلوں کے دیش کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کر کر کرو یہ ماں کو بلایا جائے گا میرے لیے کیا لایا اللہ سے موقع نہیں ملا جو علم حاصل کرتا اور موقع نہیں ملا کہ میں جہاد کرتا اور تیری راہ سے جان دیتا آپ نے مجھے یہ دولت دی تھی اور اس دولت ہی میں آپ کے راستے میں تعالیٰ فرمائے کہ کذب تھا جھوٹ کا تم نے تیری نیت تو یہ رہتی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ صاحب یہ تو بڑا آدمی ہے تو وہ بغاوت بھی تیرے کر کے دنیا کے اندر ہو چکے ہیں اب میرے لیے کیا ہے مجھے کوئی جواب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتے سے گے اس کو بھی شرط کرو وہ شہید کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہے میرے لیے وہ شہید کہے گا کہ اللہ دولت میرے پاس کی نہیں جو آپ کی راہ پہ اٹھاتا اور موقع نہیں ملا تو میری بات ہی کرتا یہ کیا چیز ہے آپ نے یہ میں نے آپ کی راہ پہ اٹھا دی اللہ تعالیٰ فرمائے کے قدم تھا جھوٹ کہا تم نے تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ کے کہنے کے ساتھ یہ تو بڑا بات ہے تو تیری بات بھی کے چرچے ہو چکے دنیا کے اندر میرے لیے کیا ہے وہ کے تینوں کو اٹھا کر کے کے عہدے میں میں آخری حصے ڈال دو وہاں کسی کی گی کسی شہید کی کرے گی اور میں کسی کی کی کی گی گی وہاں خروج یہ کیفیت روزے نظر آتی ہے اللہ کے دلوں کے ہاتھ کو جانتے ہیں قیامت کے لوگ فرمایا کے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے بڑی نیکی اس نے کی ہوگی بہت بیشیاں کی ہوگی لیکن